سفیان بن عیینہ نے ہمیں ابو زہر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستائیس